السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب یہ علامہ عباس خالد صاحب جی جی اچھا جناب میں ادھر چشتیاں ہائی اسکول سے عبد عبداللہ عرض کر رہا ہوں جی ہائی سکول جی۔, جی جی عبداللہ عبداللہ عرض کر جی۔ جی۔, جی جی جی جی ہائی ہائی سکول سکول کیا نا ملازم ہو ماسٹر صداقت صاحب نو جان دے ہو جی جی ہاں دسو پھر کی اچھا گزارش ہے جناب جی کہ ایک دو مسئلے عرض کرنے نے تھوڑے سانو پتہ لگا ہے صاحب ہو رہا تو بھی ہو رہا تو بھی تھی ماشاء اللہ بہت قابل آدمی جی جناب ایک تو نا اتنے ایک مولی آیا سی فضل عمل چشتی آخر سلور کا مفتی فضل عمل چشتی پتا نہیں مفتی آیا جی نہیں بارہ بی ہوئی جناب مطلب بہت گلا دے بہت سان پتا لگا سانو پتا لگا تھوڑے گل بات ہوئی سی اٹھارہ مراد اچھا، جی، ترمزی شریف روایت رکھی سی تعلیم سکولی انگلش کے جواز واسطے حضرت زید ابن ثابت سرکار آئی اگو سی اتراجی جی نا پہلے نمبر سے دسو بھی یہ جلا حضرت زید بن ثابت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ تو او روایت دے الفاظ انہیں آخیا دسو کی نے اور اس اندر حکمت کی دسی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا سی ایک اعتراض انہیں یہ اٹھایا دوسرا یہ اٹھایا کہ یہ دسو بھائی حضرت زید بن ثابت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا سی تو رسمی طریقے نال انہوں نے زبان سیکھی تھی یا غیر رسمی طریقے نال سیکھی تھی جی۔ انہیں پہلے دی انہیں آکھیا عبارت انہیں پڑھی سی وہ سان لکھ کے دے گیا وہ آتا ہے حدیث پاک کے صاف آیا ہے کہ امر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم لہو کلمات من کتاب جہود وقال انی واللہ ما امن جہود علی کتابی قال فما مر ربی نصف شار حتی تعلم تو فلما تعلم تو کان ایزا کاتب الى یہود کتب تو الہم ایزا کاتب الى قرات لہو کتابا ہوں انہیں حدیث پاک پر جو آگ کہندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سے دسیا سی کہ میں نو یہودیاں دے خاتل لکھن دے اتے اعتماد کوئی نہیں انہیں پھر اگو اے بھی بارت لے اس کے سانو دیتی ہے وہ میں لے بیٹھا ہوں گی جی۔ تو انہیں آگیا بھی ہاشید اتے نا امام امتیدی دے حوالے نا لکھیا ہے اپنا ترجمہ کراوا تو تو سنا سنا پڑھ کے وعدہ کرنا وہ اگو یہ یہ ہے ہے کہ کہ گل تردید صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے خط متعلق یہودی اعتماد نہیں کیتا تعلیم لے جائے جا جاری پوریا اعتراض اٹھایا دوسرا اعتراض انہیں اٹھایا کہ یہ دسو بھی زبان دی دی دی غرض جڑی سکھاون سی سی سی سی سی ترجمانی ترجمانی ترجمانی یا تعلیم تعلیم جو مقصود تے تے تے پھر پھر سارے سارے فرض اج تساں سکول کیتی کھڑے جے نو نو بھیج دے کلے کیوں ہے ضرورت واسطے غیر رسمی طریقے نال زبان وہ صرف ترجمان جہاں جیت چاہیے وقت نو اوتھے چاہیے تعلیم اور کڑیاں تے تے منڈے کوفر تے نظام تے یہودیت او پہلا سارا تسی بالکل سکھن رہ جے ہاں۔ جی۔ مفتی نا نظریہ لیکن میری کوئی بھی غلط نہیں حضرت امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی رات کے اندر ایک بندے نے ایک مسئلہ پوچھ پوچھا بے اور وہ دیر ایک شرط تھی آپ نے فرمایا بے بھی باطل ہے شرط بھی باطل ہے علامہ ابن شبروا وہ بھی امام سن اور وہ بھی عراق کے موجود سن انہوں اچھا۔ نے کو جا کے انہوں نے وہی مسئلہ پوچھا مہدی رکھا بے اور شرط دونوں فاسد باطل نے اے حدیث ہے اس حدیث کی روشنی کے اندر میں کہا ابن شبرما اور ابی لیلہ اونا دے کول کوئی حدیث ہوئی گی او حدیث تسی اونا دے کول جاتے پوچھ لو یعنی یہ دے وچ ہون تضاد اور جھگڑے دی شکل نہیں آئی ساڈے ورگا تے مولوی ہوندا جنے اسی ہن ایک دوسرے نوں آنا وہ فلانا ہی کافر ہو گیا تے فلانا ہی بے ایمان ہو گیا نعوذ باللہ ساڈے ورگا تو ہوں تو یہی انہیں ہاتھ رکھنا سی لیکن آئما دے اندر اتنا اختلاف ہے کہ جدو عام بندہ پڑھتا ہے وہ تو ویسے دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے لفظ قرآن دے کرو ول متعلقات یہ تلبسنا بھی انپوتی سلاح تھا کہ متعلقہ عورتیں اپنے آپ نو تین حیض روک کے رکھے لفظ لفظ امام امام ابو اللہ علیہ حیض حیض لے لے طور طور ہے اور زمین آسمان لیکن ایک دی جی انہوں انہوں نے او او توہین یا لب انہوں نے اختیار نہیں کیتا کہ اسی جا کل کر کے بیٹھے ہیں اچھا او او میری میری سنو مفتی صاحب ਸੁਣ- ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮ- ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਆਲਮ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਹਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਥਾਨਵੀ نہیں نہیں نہیں مرتاد مرتاد مرتاد مرتاد تو تو تو تو کوئی بھی بھی ایسی بنائی جا رہی ہے ہے ہے ورنہ امام ابو اللہ کا کا فیصد فیصد اسلام کو کو کافر کافر نہ بڑی دور کی گل حضرت پڑھی کھڑے ہیں جڑے جڑے حضرات اچھا، حضرات رضا نو دجال تے تے مشرک کہندے نے مطلب حضرات الفاظ مشرق چند نے حضرت میری طرف سنو سمجھ فرق ہے ورنہ جی آپ علیہ السلام کو یا اولیاء اللہ کو مدد مانگ دیں بریلویاں دا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ اصل مشکل کشا ہن نہیں ہے اچھا او صرف یہ ہفتے نے کہ اللہ دی عطا دے وچوں سانو کچھ مل رہی ہے بس اچھا، اچھا۔ اور جب عطا ہے خدا بندی آ جاندی او دے خلاف نہیں اے تسی کہتے ٹائم کڈو میرے نال بیٹھو تو میں تانو اے پھر اچھا، دا مطلب اے نکلیا پھر تے غلط پاوے ساڈے دا قبر نو لگی کنا لو نہیں ساڈے کسے قبر نے غلط لکھے نہیں بلکہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب جہاں وہ تو صاحب مطلب وہ کہہ رہے ہے واجب القتل لوگ نے مشرق محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام جہے نے وہ بھی وہی فرما رہے ہیں بھی یہ واجب بلکہ انہوں نے عملی طور پہ قتل عام کرایا بھی اتنے سے نہیں نہیں نہیں نہیں حضرت تے تواڈے سامنے تاریخ جہاں تصا دیکھو بھی طائف تے عرب مکہ مدینہ دے اندر جڑا مطلب سڈے اپنے حضرات نے نے قتل قتل عام کیتا سی کس بنا سے سے سن کہ لوگ ابو بڑے کافر ہیں اصل دے اندر کوئی میں کہہ رہی ہے ہے نا تعصب تعصب دونوں تو آیا اچھا دی بنیاد تے تعصب ہویا ہے اور جدوں بھی کسی دے وچ آندا ہے دوسرے دی عبارت نو غلط شکل دے لیا کے او دے تے کفر دا فتوی دیندا ہے ہن مفتی صاحب چونکہ مطلب یہ نکلا پھر سے دوویں طرفوں ہی متاثر اور تکفیر دے اندر انتہائی غلط قدم اٹھا انہاں اٹھایا ہے ہاں، تو پھر سے جے ہاں، تعصب دی بنا تے اس کوئی مسلمان نو سماج تعصب دی بنا تے اگلے نو کافر اگوں خود کافر ہو جانا مومن نو کافر اگنا نہیں نہیں ہاں، حدیث پاک دے جا حدیث پاک دے جا اور میں نے یعنی کافی غلط لفظ آخنا شروع کر دیتے یعنی کافی سوچ تک وہ بندہ نکل گیا لیکن جب بندہ کسی نال گل کرتا ہے تو گاری گلوچ کا مقابلہ گاری گلوچ نہ دے گل تو نہیں ہو سکتی ہاں میں پھر مفتی صاحب نے کہا میں صاحب میں چھوٹا جہا چٹ کا مولوی ہاں مینو اپنی زبان سے ایسے لفظ استعمال کرتا شرم آ رہی ہے تو مفتی صاحب نے میں تھوڑے نال کو دی گل کرن آیا تسی مینوں سمجھا دیو میں تھوڑے نال رل جانا نہیں تے میں تانوں سمجھا لا تسی میرے نال مل جاؤ بس ایتھے گل چلدی چلدی انہوں نے خود ہی لفظ کہ کہ تو سرسور دے وچ بنا ہے تے جڑا سرسور دے وچ بنا دے یا اودی تعلیم حاصل کرے یا بچے نو پڑھا پڑھاوے میرے نزدیک کہ ایویں لفظ کو کسے نوں سمجھا میں کہا میں کہ حضرت تسی اتنے تعصب وچ نہ جاؤ ایک ہے تعلیم ایک ہے تہذیب تعلیم کسی بھی ذہر مسلم بھی سیکھنا کفر نہیں البتہ تہذیب اپنانی میں اپنا نہیں ہوتا مطلب تہذیب جہاں اپنا ٹھیک ہے تو سب چلی جاؤ تہذیب جرم ہے تعلیم جرم نہیں ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹ, ਮੁਲਵੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਹ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਲਤ ਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹ ਕਈ ਬਾਤਾਂ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਸ ਹਮ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਅਲੀ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ دخل نہیں دے دی اسی اگر تعلیم جرم ہوندی تو کدی بھی آقا علیہ السلام اپنے کسی صحابی نو نہ بھیج دے اونا میں نے کہا کہ اے تو جھوٹ بول رہی ہے تو پیغمبر دی ذات سے دی واسطہ مخلا رہی ہے کیویں لفظ اچھے اچھا وہ تو پھر ایسے یہود دا نا جی مجوس دا تو نہیں آیا نا جی۔ میری میری تو سنو سنو تو اچھا۔ صحیح جی۔ میں نے کہا کہ ایویں بھی کوئی حدیث ہوئے تو میں آدھی زبان کٹوا دیاں گا میں کیا اگر حدیث نہ ہوئے میں آدھی گردن کٹوا دیا گا میں کہا میرے نام تحریر کرو میں نہ انہوں نے ادھے حدیث کسی نہ کتاب انہوں نے لکھائی ہے کوئی کتاب انہوں نے میں نہیں لکھائی نہ میرے کوئی کتاب موجود سی میں کیا ایسے تحریر کرو آپ علیہ السلام نے اگر کسی اور تعلیم نو سکھا لئی کسی صحابی نو بھیجیا ہے تو سوالی زبان کٹی جائے گی اس میں انہوں نے غلط لفظ غصے چاک بیٹھا میں بھی ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਛਤਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਹੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲਿਖ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੀ ਮਾਫ ਹੈ ਹੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਪਗੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਸੀ ਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਹੈ سیاسی جی ہو سکنے صاحب نے دو اچھا، گزارش سنایا مجوس مجوس مجوس جھوٹ بولیا کی کی زبان گل گل ہی کونی دوسرا میری وہ جو لکھ کے دتا ہے نا جو گلا بیٹھیا ہوں یہ آخیا گلاق جی گل ہوئی سی اس حدیث زید سرکار دی پیش کیتی ہے وہ وہ تو تعلیم ثابت کرتا ہے یہ ہے ہے زبان زبان تعلیم فرق زبان گل سن لو بعد جو مرضی سر تبصرہ فرمایا گیا کہ زبان تے تعلیم دا زمین اسمان دا فرق ہے سارے جی۔ کتاباں سکول پروفیسر حضرات بھی لکھن دے بھی تعلیم تے زبان دا کی فرق ہوں زبان ہوتی ہے تعلیم ہوں عربی ہے وہ اسلامی تعلیم نہیں انہوں کہہ سکتے وہ ابو جہل کو عربی ہے سی لیکن اسلامی تعلیم نہیں تھی اسلامی تعلیم رسول اکرم جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم لے آتے ہیں تعلیم ہمیشہ ہوں جی تہذیب ہوں نا تہذیب جی سکھان والی چیز وہ ہوتی ہے وہ ذریعہ اگو پھر زبان ہوں تو زبان ذریعہ تعلیم ہے خود تعلیم نہیں تعلیم آخر نے عقائد اور اعمال کو مثلا ہوں ایک بندہ کہتا جی بریلوی تعلیم وہ مطلب یہ ہوگا کہ بریلوی جی۔ عقائد و اعمال تعلیم اور زبان کا اگر فرق نہیں تو تعلیم زبان نو تسا ایک سمجھ دو عربی زبان ابو جہل کو ایسی کیا اسلامی تعلیم اور اودے کو ایسی اسلامی تعلیم کے نوع کو تعلیم تعلیم تو اودے منیا نہیں سی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے پاس اسلامی تعلیم تھی یا چلو اس کے بعد اسلامی عقائد اور اعمال اس کے پاس آ چکے تھے کیا پہنچے تھے وہ اپنا وہ منے سن انہوں نے تسلیم کیتے سن یا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ابو جال کو اسلامی تعلیم تھی ابو جال یہ تسلیم نہیں سی کرتا کہ واقعی سچے رسول نے تو پھر وہ تو اسلامی تعلیم نے انہیں منیا ہی نہ نہیں نہیں وہ اقرار نے کیتا ہے کہ نہیں اقرار کہا کیتا اقرار انہیں کہا کیتا یہ کیتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جو تو کہنا غلط ہے یہ اقرار آکھو گے جن کہے تقریب ہے تسا اقرار کر رہے ہو اور جدو کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ کا مطلب لازم مفہوم پہ جی۔ حضرت جی یہ دسو کہ گال لازم آدمی کہ نہیں میں ایک بندے نو کہنا جا رہا تیرا پیو نہیں تو اتنا گال نہیں بننی جدو کہ خدا نہیں مطلب خدا نہیں یہ ہو سارے کیوں جب کسی نے خدا کی خدا ایک انکار کرو گے تو تصا کہہ رہے ہو جھوٹا خدا ہے یہ لازم مقوم ہے وہ گل کا یہ لازم نتیجہ اس کر کے تفصیل تفصیلات میں بھی پڑھی بیٹھا اردو والے بھی لکھا والے بھی لکھا بھی سن خدا دے سکول میں خود پتا کیسا کرنا چاہنے جو کچھ ہے سامان کر دک تک اچھا توجایا تو جی، جی، جی، ہوتا جی مطلب مہربانی کروا سی کا بحال کیا جی سی پہلے بریلویاں مخالف بندی مخالف سب نو تائی رکھتا ہے بڑے کنگ پہ آزاد آ رہا عقائد امال جہاں ہوتے ہیں انہوں کہ تعلیم تو تہذیب ہاں، جہی ہے ہاں، میرے ارد نا جی تہذیب جہی ہے تہذیب اور تعلیم ایک شہ کہہ لو کیونکہ تہذیب وہ بھی عقائد و امال نے تعلیم بھی عقائد و امال نے اسلامی تعلیم اسلامی عقائد و امال وہابی تعلیم وہابی عقائد و امال مرزائی تعلیم مرزائی عقائد و امال کو کہیں گے شیعہ تعلیم شیعہ عقائد و امال کو کہیں گے جی۔ اعتراض بڑا مضبوط سن لگتا ہے پیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہود اللہ کتاب ہی لفظوں نے لکھ دیتا ہے مینو لکھن اعتماد کوئی نہیں یہ لکھ کے سنان گے کا غلط کرن گے جی لکھ کے دین گے میرے لوگ نبی علیہ السلام اعتماد نہیں کر رہے امت اعتماد کی کریے مولی طبقہ وہ آدھا کیون جائز کی کھڑا ہے نو ہاں صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے تھی مفتی صاحب نو یہ سمجھ کرو مختلف حدیث نے اتنے تو حدیث ہی ایک مفہوم غلط کٹیا جا رہا سوال تو یہ بالکل اختلاف ہو گیا مفہوم نکلتا ہے بالکل واضح مفہوم نکلتا ہے کہ ماں آ من والا ماں من یہود والا کتابی مینو یہودیاں اعتماد ہی نہیں میں بڑا ڈرنا ڈنڈی مارن گے جیڑی رسول اکرم دی ذات نال ڈنڈی مارے گی قوم تو انہیں بٹا پا دینا تو بھائی بھی کھڑے نے سارا نظام انہوں کا کچھ اپنا ہی کھڑے جی انہوں نے تاریخی کچھ نہیں اپنائی مدرسے دہشت گرد جی وہ سارا جو کچھ ملبہ سارا ادھر ہی پایا جا رہا ہے اولاد تھی ساری بڑی انہوں بنی کری آخر کوئی نہ کوئی گل تو سا دماغ انہیں چکرایا سیدھی جی گل جی بندہ وہ بڑا بولا بڑولا گلا بڑی کرتا جی صحیح ہے اصل دے اندر ایک گل انہیں حضرت جی حوالے سیدھی جی گل بڑے پھر پریشان سوال جناب آخیا تاجی ناس کتاب بندی جھوٹ بولتا ہے الفاظ ہے ہی کوئی جی تقویت میرے کو لے تے حضور مہربانی فرماؤ نا نا او او فاروقی کتب خانے والا کول سی بھی سانو بخا گیا اندر جڑا اے اللہ تعالی دے دے جھوٹ امکان ممکن ہونا پھر اگوں اے تک او سانو وچوں دسیا پڑھ پڑھ کے عبارتاں تے لکھ کے بھی دے گیا ہے بھئی اگر او کہندا ہے اللہ تبارک و تعالی دا جھوٹ بولنا جڑا نا کہ اس طرح اللہ کا کسی اعتراض کیتا ہوں کہ خاتم النبیین اللہ تعالی آکھیا ہے نبی پاک نو تے خاتم النبیین اللہ تعالی آکھیا ہے تے نبی پاک جڑے نے وہ آخری نبی ہو گئے اللہ تعالی اگر انہاں تو بعد کوئی نبی بھیجے دے بھیج سکتا ہے تو پھر تو وہ تے بن جائے گا خاتم النبیین نبی بھیجے دو خاتم النبیین نہیں رہن گے پھر تو یہ مطلب یہ نکلا اللہ تعالیٰ پھر وہ جھوٹ لا لوائے گا تو انہیں اگو آخیا ہے بھائی وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلائیں جی عبداللہ صاحب موضوع پہ آپ گل شروع کی اور یہی جی جی باب باب باب باب و تعلیم تعلیم ہاں، تعلیم فی یہ بنیا جی، جی، ہونا ہاں، جی، ہاں، ہٹ کے جس وقت آپ علیہ سلاد وسلام نے جنگ بدر موقع تھی مشرقی نے مکا نو قید کیتا سی جی ستارہ مشرق ایسے تھی تھی کہ عربی عربی عربی زبان زبان زبان سے سے عبور عبور عبور جی۔ کیونکہ عرب اندر تعلیم نو سی حضرت گل رسول اکرم یا صحابہ تو بعد رکھنا دے نہیں نہیں نہیں نہیں ستارہ آپ علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی سی کافرہ دی اچھا جواب اس دتا انہیں آخیا یہ دسو کہ کیا قید اور قیدی اور آزاد کا حکم یکساں ہوتا ہے جس جی کافرا کو تعلیم لینا جائز سی تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہ ہی بچوں کافرا کول تھی لندن بھیجی کلے ہو بڑے بڑے سڈے مولوی حضرات لندن بھیجی کلے اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گھر چون سی بھیجا سیکھنے ਤੇ ਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਉੱਥੇ ਠੱਪੀਏ ਟੇਪ ਭਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਦਲੀਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਾਬੂ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਸਰੀਆਨੀਆ ਜੀ وہ کہتا ہے کہ تعلیم اس سے لغوی معنی سے لغوی معنی سے جس کا معنی ہوتا ہے سکھانا تعلیم جب زبان کے اور تعلیم اصطلاح کے اندر جو ہے وہ عقائد و اعمال کا مجموعہ ہوتا ہے اصطلاح کے لغت کا فرق نہیں کرتے مطلب جس طرح حدیث اسی طرح طرح نکلتا ہے کہ میاں ترجمانی کی ضرورت کے لیے غیر رسمی طریقہ وہ جڑے گئے سن صحابی ہی کسی استاد نے بنایا نہ کسی مدرسے گئے سن وہ آتا ہے پنجابی جانے جانے نے ارب وہ جناب اتنے کام سیکھتے ہیں اپنا کام کرتے رہتے دکان سے بیٹھا کو واپس آؤں نے بولن پہ سندھی بولن ڈر پہ وہ کسی مدرسے سیکھے کہتے تعلیم تو کہ رسمی تو رسمی کا کوئی فرق نہیں تمیز بھی امی نظام لے رہے ہو کیا نظام دسو بھی جدو دی تعلیم انگریزی جدو دی زبان انگریزی سیکھن لگے جی اسی دن تو فرنگی رائے نظام سارا تے گاٹے فیتے اج تک تاری اولاد تہن نکل نا نہیں لین دیں اسلام کا چکر مار دی وہ تو بڑے بڑے ہو لفظ بڑے بولتا وہ کہتا دیکھو رنگا ننگیاں ہو گئی ججا جنہ چیر انگلش وہ اکبر آبادی کا اتو شیر پڑ چڑھتا ہے کہ حامدہ شمکی نہ تھی انگلش سے جب بے جانا تھی اب ہے شمے انجمن پہ پہلے تراوے کھانا تھی وہ کہہ دیکھو سو سال پہلا دس گیا بھی انگلش پڑھن کجری بن گئی شام انجمن کا مانا کجری ہوں تہذیب دی حد تک اور اس وہ کہندا قاضی دھی جو الیکشن لڑ کے وہ کہندا قاضی دھی الیکشن لڑ کے اسمبلی پہنچی کھڑی ہوں کہنا دسو بھائی مسلمان دی عورت جہی کرنا سی کوئی اتنے کنا حکم سی تسا دیا بھی ہزار جی لڑکی ہے وہ دو بندیاں بریلویاں ساری میراتھن ریسا چکیاں پا کے آئی کڑیاں کوئی المدد یار فلا آدھی ہے کوئی المدد یا صرف یا اللہ المدد کہہ دیے کوئی آدھی ہے یا حسین ہے حسین وہ ساری جہاں کام کرن دیا نے وہ کہہ ہے تو اسے بھی لانت ہو اصل دے اندر مفتی صاحب دا معاشرے نو ویکھ کے جڑا ذہن ہے میرا اودے نال اتفاق ہے ذہنی طور تے میں انہاں نال متفق ہاں اچھا ذہنی طور تے انہاں متفق اودے نال متفق ہاں، تے پھر تساں ساڈا تے پٹھا بھا چڑیا جے تسی اودے نال متفق تے ساڈا تے کاکنا ریا سی تہانوں آخری آرام گاہ سمجھیا ہے نہیں نہیں جیڑی تعلیم دی حد تک میرا مفتی صاحب نال